جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے یونس بن زید نے ان سے زہری نے ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پھر مزدلفہ سے منا تک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تھے دونوں حضرات نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبا کی رمی تک برابر تلبیح کہتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو تیرالیس ایک ہزار پانچ سو چوالیس